میں دعوت دوں گا برادر مکرم جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان رحیمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کرا پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ عظیم شان اجتماع یہودیوں اور سامراجی گماشتوں کی طرف سے بنائی گئی توہین آمیز فلموں کی شدید مذمت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی سطح پر ناموس انبیاء علیہ السلام کا قانون بنوانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے اور امریکہ سے سفارتی تعلقات ختم کرے کانفرنس کا یہ اجتماع پیر محل میں شرپسند گوہر شاہیوں کی طرف سے مولانا مفتی عابد فرید اور ان کے رفقا پر قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتا ہے اور متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پیر محل اور اس کے قرب و جوار میں فتنہ گوہر شاہیوں کی روک تھام کی جائے مختلف چینلز میں انبیاء کرام علیہ صلاد وسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علم اجمعین کے کردار پر بننے والی فلموں کی نمائش سے اسلامیہ نے پاکستان میں شدید اشتعال کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کانفرنس کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی تمام فلموں پر پابندی لگائی جائے اور انٹرنیٹ سے توہین آمیز فلموں کو ختم کیا جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ آج کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممتاز احمد قادری کو باعزت طور پر رہا کیا جائے اور صدر پاکستان اس کی سزا معاف کرنے کا اعلان کریں یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ چناب نگر کے سب تحصیل کے درجہ کو فلفور بحال کیا جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی دہشت گرد ادارے خدام احمدیہ تحریک وقف جدید انصار اللہ لجنا اما اللہ اور تنظیم اطفال احمدیہ پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور اندرون و بیرون ملک ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں کانفرنس کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے داخلہ فارموں میں تحفظ ختم نبوت اور مرزا قادیانی کے کفر و ارتداد کے اقرار پر مبنی حلف نامے کا اندراج کیا جائے اور تعلیمی نصاب میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت پر مضامین شامل کیے جائیں یہ اجتماع حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں قادیانیوں کی اسلام و ملک دشمن سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے اور ان کی رجسٹریشن کرتے ہوئے سرکاری محکموں میں ان کی ملازمتوں کا کوٹا متعین کیا جائے اور محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت اور محکمہ صنعت و تجارت کے تمام عہدوں سے قادیانیوں کو برطرف کیا جائے یہ اجتماع وفاقی اور سبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ رفاہی اور فلاحی کاموں کی آڑ میں سندھ بھر میں قادیانیوں کی کفریہ سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے قادیانی گروہ پاکستان کے آئین کی روح سے غیر مسلم اقریت قرار دیے جا چکے ہیں اس لیے ان پر کلمہ طیبہ قرآن قرآن آیات اور اسلامی شاعر کے استعمال پر پابندی ہے لیکن قادیانیوں نے آئین Pakistan supreme court high court وفاقی شرعی عدالت اور پارلیمنٹ کے تاریخ ساز فیصلوں کو تسلیم کرنے کی بجائے بغاوت پر مبنی موقف اپنایا ہوا ہے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ملک کے اسلامی اور نظریاتی تشخص اور دستور کی اسلامی دفعات پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور قادیانیوں کو آئین کا پابند بنایا جائے یہ اجتماع امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ صفاقانہ سلوک کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کی جائیں یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں مرتد کی شرح سزا نافذ کی جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دینی مدارس کی خود مختاری کو برقرار رکھا جائے علماء کرام اور دینی کارکنوں پر ناجائز مقدمات ختم کیے جائیں اور انہیں فلفور رہا کیا جائے یہ اجتماع دار فانی سے رحلت کرنے والے علماء کرام اور دینی شخصیات مولانا سعید احمد رائے پوری مولانا اللہ بخش گرما بھاول پور مولانا غریب اللہ بنو مولانا ظہور احمد سالک جنگ اور دیگر علماء کرام کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہے آپ حضرات کو اس سے اتفاق ہے آپ حضرات کو یہ تمام قرار منظور ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ